میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس ڈال دینا پھر الگ ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ جواب میں کیا کرتے ہیں